اللہ رب العالمین نے ہر بندے پر مرد ہو یا عورت بلوغت کے بعد نماز کو فرض کر دیا ہے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جب ان کی عمر چالیس پچاس سال کی ہو جاتی ہے تو جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر نماز کے وقت میں اسی نماز کو جو چھوٹی ہوئی تھی پہلے اس کو دہراتے ہیں یعنی ظہر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھیں گے موجودہ ظہر اس کے بعد پھر پرانی ظہر جو انہوں نے نہیں پڑھی ہے اس کو دہرائیں گے ایسی اثر کے وقت میں پہلے اثر پڑھیں گے پھر اس کے بعد پرانی اثر جو ان سے چھوٹ گئی تھی نہیں پڑھے تو اس کو دہرائیں گے یا اس کو پڑھیں گے ایسی مغرب کے وقت میں پانچوں وقت میں ایسا کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے قضائے عمری جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور کثرت سے کچھ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں تو اس کا حکم کیا ہے یہ آج ہمارا موضوع ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے یہ کیا ہے بدعت ہے ایک نئی چیز ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اسباب ہیں جن کی بنا پر یہ نماز دین کے اندر بدعت ہے نمبر ایک بدعت اس لیے ہے کہ سلب صالحین کا طریقہ نہیں ہے ہمارے نبی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحابہ سے تابعین سے طبع تابعین سے جن کو معیار بتایا گیا قرآن کے اندر حدیث کے اندر ان سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور ظاہر بات ہے جو صحابہ تابعین طب تابعین اور جن زمانے کے بہتر ہونے کی گواہی ہمارے نبی نے دیے ہے اس زمانے کے لوگ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں دلیل ہیں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں جب انہوں نے یہ عمل نہ کیا ہو یہ کیا ہے یہ بدعت ہے گمراہی ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے وہ کل و خیرن فطبا منصلف کہ ہر خیر کس کے اندر ہے سلف کی اتباع اور پیروی میں ہے وہ کلو شرن فطدا من خلف اور جو بعد کے لوگ پیدا ہوئے ان کی بدعت کے اپنانے کے اندر شرک ہے شر ہے گمراہی ہے دلالت ہے لہذا پہلی بات تو یہ کہ نہ نبی سے نہ آپ کے خلفائے راشدین سے نہ صحابہ سے نہ وہ زمانہ جن کی تعریف کی گئی جن کے خیر اور بھلا ہون بہتر ہونے کی گواہی دی گئی ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی لہذا یہ کرنا کیا ہے بدعت ہے نمبر دو اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے انسان بالغ ہو گیا مرد ہو یا عورت اب اس سے نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے سفر میں ہے تو بھی پڑھے گا حضر میں ہے تو بھی بیمار ہے تو بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھے گا لیٹ کر کے پڑھے گا وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا ناپاکی کی حالت ہے اس وقت بھی پڑھے گا جب تک انسان کے ہوش و حواش باقی ہیں جب تک انسان کا شعور باقی ہے اس وقت تک انسان سے نماز معافی نہیں ہے تو اسلام کے اندر نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر قضاء عمری کا ثبوت کہاں سے ہوگا پھر قضاء عمری کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس دین اور دھرم اور مذہب کے اندر نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہ ہو کسی بھی حالت میں اس میں پھر قضاء عمری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے انسان صرف دو صورتوں میں نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے کون سو دو صورتیں ہیں وہ دو صورتیں یہ ہے کہ انسان سو گیا ہو یا بھول گیا ہو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے منہ انصلاطین اونسیحا فلوص اللہ ادا دکر اللہ کفارت اللہ اس کے مختلف الفاظ ہیں کہ ہمارے نبی فرماتے جو نماز سے سو جائے یا اسے بھول جائے تو جب اسے یاد اسے پڑھ لے یہی اس کا کفارہ ہے یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ سو گیا کسی وجہ سے نیند نہیں کھلی ہزار کوشش کے باوجود بھی یا کہ بھول گیا کسی وجہ سے اور موقع نہ ملا اس کو پڑھنے کا تو جب اسے یاد آئے جو بھی وقت ہو وہ پڑھ لے یہی اس کا وقت ہے اور یہی اس کا کفارہ ایسے جب انسان نیند سے بیدار ہو اس کو پڑھ لے تو دو صورتوں میں یہی دو صورتیں ہیں جن کی بنا پر انسان نماز کو وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے باقی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے نماز نہ پڑھے امدن جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور پھر بعد میں اس کی قضاء عمری کرے اس طرح کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان صلاح انلاکانت المؤمنین کتاب موقوتا نماز کو اللہ رب نے وقت پر فرض کیا وقت کے ساتھ فرض کیا تو جیسے نماز وقت سے پہلے جائز نہیں ہے ایسی نماز وقت کے بعد بھی جائز نہیں ہے اور میں نے بتایا کہ دو صورتوں میں نماز انسان وقت کے بعد پڑھ سکتا ہے ایک تو انسان سو گیا ہو لیکن سونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ سونے کو بہانہ بنائے فجر کی نماز کے لیے سو جائے نہ اٹھے یا کسی اور نماز کے لیے سو جائے نہ اٹھے اسے بہانہ بنائے ہمیشہ یہ نہیں ہے یہ کبھی کبھار انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے انسان کی نیند بوجھل ہے اور یا کسی اور وجہ سے تھکا مادہ ہے اور انسان سو گیا الارم بھی لگایا لیکن اس کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلی اس آدمی کے لیے ہے یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ سونے کا بہانہ بنا کر کے نیند کا بہانہ بنا کر کے اور نماز کو وقت نکلنے کے بعد پڑھے شیخ نمباز رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نماز فجر پڑھتا ہے لیکن وقت نکلنے کے بعد ڈیوٹی جانے سے پہلے الارم لگاتا ہے اٹھتا ہے نماز پڑھتا پھر ڈیوٹی پر جاتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی امام شیخ ابرواز رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ نماز اس کی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا وہ ڈیوٹی کے لیے آرام لگاتا ہے اور نماز اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے لہذا اس کا یہ کرنا قطان صحیح نہیں ہے اور اس کی نماز قطان نہیں ہوگی کیونکہ وہ نماز جان بوجھ کر کے اس کو اس کے وقت کے بعد میں پڑھتا ہے جو قطان جائز نہیں ہے نمبر تین دن اور رات میں اللہ رب العامی نے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اور جو آدمی اس طریقے سے کرتا ہے گویا کہ دن اور رات میں دس وقت کی نماز پڑھتا ہے جبکہ دن اور رات میں پانچ وقت ہی کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی اور ایک وقت کی نماز انسان اگر جان بوجھ کر کے دو بار پڑھتا ہے تو یہ کفر ہے ایک وقت کی نماز یعنی ظہر کی نماز پڑھی اس نے پھر اسی ظہر کو اسی ظہر کو دوبارہ وہ پڑھتا ہے بغیر کسی سبب کے تو ایسی صورت میں یہ کفر ہوتا ہے لیکن یہاں کفر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس وقت کی ظہر نہیں پڑھتا بلکہ سابقہ کسی ظہر کو پڑھتا ہے اس لیے اس پر کفر کا اطلاق تو نہیں ہوگا البتہ اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا اس لیے میں نے کہا کہ یہ بدعت دین کے اندر تین چیزیں ہو گئی چوتھی بات یہ کہ وقت نکل جانے کے بعد انہی لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے جنہوں نے اسے جان بوجھ کر کے نہ چھوڑا ہوا ہو بلکہ ان کے پاس عذر ہو ان لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وقت نکلنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتے کون دو لوگ ہیں سو جانے والے یا سونا نیند اور نمبر دو بھول جانا پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ آدمی پر بوجھ ہے اور اس میں سختی ہے اور جبکہ دین اسلام کے اندر آسانی ہے تو اس ناحیے سے بھی چونکہ اسلام کی جو آسانی اس کے خلاف ہے یہ اس ناحیے سے بھی عمل کرنا کیا ہے یہ غلط ہے نمبر چھ توبہ سے شرک اور کفر اور بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس یہ بھی غلطی انسان کی معاف ہو جائے گی توبہ تو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے شرک کفر نفاق بڑے بڑے گناہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی نماز ایک عبادت ہے انسان نے چھوڑ دیا نماز نہیں پڑھا بہت بڑا گناہ کیا تو توبہ کرنے سے جیسے شرک معاف ہو جاتا ہے ایسے یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا لیکن یاد رہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کہ ہم نبی نماز نہیں پڑھیں گے جب ہماری پچاس سال کی عمر ہو جائے گی تب نماز پڑھیں گے تب توبہ کر لیں گے ہو سکتا ہے ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے کیونکہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا ہو گیا یہ اس لیے ہو سکتا ہے اس آدمی کو موقع ہی نہ ملے توبہ کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اس لیے انسان کو اس طرح کی جراط نہیں کرنی چاہیے انسان سستی میں غفلت میں رہا موقع اسے مل گیا اب وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے وہ توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اب مجھ سے قطع نماز نہیں چھٹے گی عزم کرے اور اسے حضر و ملال ہو ملامت ہو ندامت ہو جو سابقہ اس سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی نماز کے تعلق سے اور یہ عزم ہو کہ دوبارہ نماز کو نہیں چھوڑے گا یہ توبہ انسان سچی اور صادق توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب شرک معاف ہو جاتا ہے کفر اور نفاق معاف ہو جاتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ بھی معاف ہو جائے گا اس لیے قضاء عمری دین کے اندر کیا ہے بدعت ہے ہاں یاد رہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے توبہ سے معاف نہیں ہوں گے چونکہ نماز یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے یہ حقوق العباد نہیں میں آتا ہے اس لیے نماز معاف ہو جائے گی جیسے روزہ انسان کا معاف ہو جاتا ہے اور کوتاہیاں انسان کی معاف ہو جاتی ہیں ایسے یہ بھی معاف ہو جائے گا کیونکہ جیسے شرک اور کفر اور نفاق معاف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حقوق لباس اس کا تعلق نہیں ہے حقوق لباس اگر تعلق ہوگا تو توبہ بھی کرنا اس کو اور ساتھ ہی ساتھ جس آدمی کا حق ہے اسے واپس بھی کرنا یہ بات بھی ذہن میں رہے جیسے زکوٰۃ ہے زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں یہ حقوق لباس کے اندر بھی آتا ہے اس لیے انسان اگر نے زکوٰۃ نہیں دی کچھ سالوں تک تو توبہ کرے کیونکہ اس نے تاخیر کیا اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے زکوٰۃ ان تمام سالوں کی نکالنا ہے کیوں نکالنا ہے کیونکہ حقوق العباد میں بھی ہے یہ بندوں کا حق نہیں معاف ہوگا آپ کے مال میں ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے لہذا ان کا حق دینے کے بعد ہی ادا ہوگا توبہ انسان اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے لہذا جو بندوں کے حق ہیں جب تک انسان توبہ کے ساتھ ساتھ ان کا حق نہیں دے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا تو نماز یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ بندوں کے حق سے متعلق نہیں ہے اس لیے توبہ سے بھی گناہ معاف ہو جائے گا یہ ساتویں چیز ہو گئی سمجھ لیجئے کہ یہ بندوں کا حق نہیں ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ کے حق میں کوتاہی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے لہذا یہ بھی معاف ہو جائے گا میں نے چھ نمبر میں ذکر کر دیا لیکن یہ مستقل ایک چیز ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بندوں کا حق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کے حق توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان تلافی نہیں کروا لے گا آٹھویں چیز یہ ہے کہ آپ ایک مثال سمجھیں کہ ایک بندے کی عمر پندرہ سال کی ہوتی ہے یہ پندرہ سال کی عمر میں سمجھ لیں کہ انسان بالغ ہوتا ہے حالانکہ بلوغت کی کوئی عمر متعین نہیں ہے ہو سکتا ہے بچہ بارہ سال کی عمر بالغ ہو جائے نو سال کی عمر بالغ ہو جائے لیکن ایک مثال لے لیں سمجھنے کے لیے مسئلے کو کہ ایک بچہ پندرہ سال کی یا دس سال بارہ سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ پچاس سال کی عمر تک وہ نماز نہیں پڑھتا ہے پچاس سال کی نماز کی عمر میں وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اب پینتیس سال کی نماز اسے قضا کرنا ہے اگر پندرہ سال پکڑ لیں پندرہ سال کی عمر بالغ ہوا پچاس سال کی عمر میں وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو گویا کہ پینتیس سال کی نماز اسے باقی اب پینتیس سال کی چھوٹی ہوئی نماز کو چھوڑنے کے لیے اسے ساڑھے سترہ سال کی ضرورت ہے ساڑھے سترہ سال اگر ہر وقت میں ایک ایک نماز پڑھتا ہے ساڑھے سترہ سال چاہیے آپ فرض کریں کہ پچپن سال کی عمر ہی میں اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے پانچ ہی سال اس نے پڑھا باقی اور جو بارہ ساڑھے بارہ سال ہیں اس کو اس نے نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس لیے اسنائیے سے بھی قیاس کے طور پر بھی عقل بھی یہ چیز کیا ہے دین کے اندر صحیح نہیں نوی چیز یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے اس میں بھی انسان نماز پڑھتا ہے جیسے عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی اب عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اللہ یہ کی سبب ہو انسان کے پاس ایسی فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک فجر کی وہ جو ہے نماز پڑھنا منع ہے اللہ یہ کہ انسان کے پاس اگر کوئی سبب ہے جیسے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو تحت المسد پڑھ سکتا ہے یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے مسجد سے باہر آ گیا تو پھر مسجد کے اندر گیا اور وہاں بیٹھنا چاہتا ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے گا لیکن تحت المسجد پڑھنے کے بعد ایسی اثر کے بعد انسان طواف کرتا ہے طواف کرنے کے بعد دو رکعت ہوتی ہے نماز تو اسے پڑھنا کیونکہ سبب ہے اثر کے بعد کسی انسان کا جنازہ ہے تو یہ سبب ہے تو یہاں کوئی سبب نہیں ہے لہذا ایک ممنوع اور مکروح وقت میں انسان نماز پڑھتا ہے کیونکہ انسان کیا کرتا ہے ہر نماز کو اس کے وقت میں اسی نماز کو دہراتا ہے جو چھوٹی ہوئی نماز ہوتی ہے فجر اس نے پڑھی تھی فجر کے بعد پھر دو رکعت فجر پڑھتا ہے زہر پڑھا تھا اس نے زہر کے بعد پھر چار رکعت زہر پڑھتا ہے اثر اس نے پڑھی اثر کے بعد پھر چار رکعت اثر پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں کہ جب کہ اثر کے بعد بغیر سبب کے نماز پڑھنا منع فجر کے بعد بغیر سبب کے نماز پڑھنا منع تو مکرو اور ممنوع اوقات میں انسان یہ نماز پڑھتا ہے جو منع ہے جن وقت میں پڑھنا لہذا ایسی صورت میں ساحیت سے بھی یہ عمل کرنا کیا ہے غلط ہے نمبر دس کی نماز چھوڑنے کے تعلق سے یا تاریخ سلاد کے بارے میں علماء کا جو اختلاف ہے اگر علماء کے اختلاف کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ جو شکل بنائی گئی ہے اس پر عمل کرنا کا کوئی جواز ہی نہیں ہو سکتا کوئی ثبوت ہی نہیں ہو سکتا ہے یعنی نماز چھوڑنے کے بارے میں جو علماء کا اختلاف ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کو کا انکار کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے مسلمان باقی نہیں رہتا جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے کہ ایک بندہ ایک بندہ نماز کو فرض مانتا رکن مانتا ہے لیکن غفلت اور سستی میں نماز نہیں پڑھتا یہ کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے اب ایسے آدمی کا کیا حکم ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے چاہے ایک ہی وقت کی نماز کیوں نہ چھوڑ دے جان بوجھ کر کے اسے توبہ کرایا جائے گا اگر توبہ کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ دوبارہ نماز نہیں چھوڑے گا تو ٹھیک ہے اگر توبہ نہیں کرے گا تو کفر میں کفرن اسے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ نماز چھوڑنا جان بوجھ کر کے امام احمد بن حمبل اور بہت سارے سلف اور علماء کے ہاں وہ کفر ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے لہذا کفر کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا اور کفر کے طور پر قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ وارث ہوگا اور یعنی کسی کا وہ یعنی جو مسلمان ہیں ان کا وارث نہیں ہوگا وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر کفر کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا تو تو آپ دیکھیں جب بندے نے ایک نماز چھوڑ دیا تو قتل کر دیا جائے گا تو پھر قضاء عمری کا کہاں سے سوال آ گیا بیچ میں بھائی ایسے آپ دیکھیں امام شا... امام شافعی امام مالک یا شافیہ اور مالکیہ کے ہاں کیا ہے کہ اسے توبہ کرائی جائے گی اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے اگر توبہ نہیں کیا تو حد کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا حد کے طور پر یعنی حد ہے یہ حد کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا وہ مسلمان باقی رہے گا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا وہ وراثت میں اس کا حق ہوگا باقاعدہ میاں بیوی اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی یہ ہوگی حد کا مطلب جیسے کوئی انسان اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو حد کے طور پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے لیکن مسلمان باقی رہتا ہے یا زنا کسی نے کیا تو زنا میں کیا ہے اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیتے ہیں رجم میں موت ہوتی ہے تو مر گیا وہ لیکن وہ حد کے طور پر ہوتا ہے یعنی مسلمان باقی رہتا ہے وہ وہ کافر نہیں ہوتا یہ فرق ہے شافیہ مالکیہ کے قول میں اور امام محمد حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے درمیان امام محمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اسے کفر کے طور پر ردت کے طور پر کیونکہ مرتد ہو گیا گویا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا اور ان کے نزدیک کیا ہے شافیہ اور مالکیہ کے ہاں کہ نہیں اسے قتل تو کیا جائے گا اگر توبہ نہیں کرے گا تو لیکن ردت اور کفر کے طور پر نہیں بلکہ حد کے طور پر تیسرا جو مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف کی ہاں ان کے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ نماز نہ چھوڑنے والا فاسق ہے کافر تو نہیں ہوتا لیکن ایسے آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے عہد کرے گا کہ اب دوبارہ نماز نہیں چھوڑے گا اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو جیل ہی میں رہنے دیا جائے گا یہاں تک کہ جیل کے اندر وہ مر جائے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے یہ احناف کا قول ہے کہ ایسے آدمی کو جیل میں ڈال دیں گے توبہ کرائی جائے گی توبہ کیا عہد کیا جیل سے نکالیں گے اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو جیل ہی میں رہنے دیں گے جیل میں سڑے گا وہ اور جیل ہی کے اندر وہ مر جائے گا اس کو جیل سے باہر نہیں نکالا جائے گا کس کا قول ہے یہ اناف کا قول تینوں اقوال سامنے آپ رکھیے تو کیا ان اقوال کو سامنے رکھ کر کے کیا اسلام کے اندر یا کسی مذہب کے اندر قضائے عمری کا کا ثبوت ہو سکتا ہے قضاء عمری آ سکتی ہے بیچ کے اندر جب یہ معاملہ ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیں گے یہاں تک کہ مر جائے یا اسے کفر کے طور پر قدر کر دیا جائے گا یا یہ کہ اسے حد کے طور پر قدر کر دیا جائے گا تو پھر قضاء عمری کا سوال ہی کہاں کھڑا ہوتا ہے تو اسلام کے اندر قضاء عمری کا ثبوت ہی نہیں ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے عمری دین کے اندر کیا ہے بدعت ہے اب رہی ایک حدیث اس کا جواب دے کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دین اللہ و بالخضا یا اس طریقے مختلف الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اور نماز یہ قرض ہے دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پھر کیا جواب ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو دین ہے یہاں پر مراد وہ دین ہے جو بندہ اپنے اوپر خود لازم کر لیتا ہے وہ دین مراد ہے یہاں پر اس لیے جو حدیث ہے حدیث میں ہمارے بھی کے پاس کچھ لوگ آئے بعض عورتیں آئیں بعض مرد آئے مختلف واقعات ہیں تو ہمارے بھی سوال کیا گیا کہ نظر کے روزے کے بارے میں کہ ہمارے ماں پر یا ہمارے بھائی پر یا ہماری بہن پر ایک مہینہ نظر کا روزہ تھا اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو ہم کیا کریں تو ماں نبی نے فرمایا کہ تم کیا کرو اس کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کا قرض یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو یہ جو حدیث ہے نظر سے متعلق ہے یعنی وہ چیز جو انسان اپنے اوپر خود لاگو کرتا ہے کیونکہ نفری روزہ انسان پر فرض نہیں ہے نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان پر فرض نہ ہو اسے انسان اپنے اوپر واجب کر لے کیونکہ جس کا کرنا ضروری ہے اس کو انسان کرے گا ہی فرض نماز تو پڑھنا ضروری ہے زکوٰۃ دینا ضروری ہے اس میں انسان نظر نہیں مان سکتا کہ اگر میں فلاں میں کامیاب ہو گیا یا اس طریقے سے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں ظہر کی نماز فرض نماز پڑھوں گا یہ قطام ایسا کہنا غلط ہے کیونکہ نظر جو ہوتی ہے فرض چیزوں میں نہیں جو مصنون چیزیں ہیں مستحب چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اسے اپنے اوپر لاگو کر لے فرض کر لے اس کو نظر کہا جاتا ہے اب ایسی صورت میں جب آپ نے خود اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لی جبکہ شریعت میں آپ کے لیے آسانی تھی تو اب اس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا اس کا آپ کے لیے کرنا ضروری ہوگا لہذا اس میں بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہماری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ قضائے عمری دین کے اندر بدعت ہے دین اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ ہی صلب صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے